ہوتے رہتے تھے جسے کل فردار سے آتا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ محمد کا نواسا وہ حسین ابن علی وہ محمد کا نواسا وہ حسین ابن علی گلشن فاطمہ زہرا کی وہ معصوم کلی نام پنجتن پنجت نے پاک میں باہر پہ جلی حرمت دین خدا جس کی شہادت میں ڈھلی ہوتے رہتے تھے جسے ہلائے پھر دو سے عطا وہ شہنشاہ زمن جس کو بھی نہ ملا شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس بھی نہ ملا جھولا جبریل نے بچپن میں جھلایا وہ حسین دوش پر جس کو پیامبر نے بٹھایا وہ حسین جس پہ قرآن کے پاروں کا تھسایا وہ حسین پانی دل کھول کے دشمن کو پلایا وہ حسین ہائے کفن بھی نہ ملا وہ جس کو کفن بھی نہ ملا دشت میں گھیر لیا جس کو بلا کر مہما سامنے جس کے تڑپتا رہا اکبر سجوا کھینچ لی جس نے جواں بیٹے کے سینے سے سنا جس کے ہاتھوں پہ ہوا قتل گنچا دہا آخری ناصر مظلوم بھی جس کا نہ رہا وہ شہر شاہ جس کو کفن بھی نہ ملا زمن جس کو کفن بھی نہ ملا جس کو کفن بھی نہ ملا خوب روتے ہیں جو اپنا کوئی مر جاتا ہے لاشا بے والی و بارش کا کفن پاتا ہے اور ترس کھا کے اسے کوئی بھی دفناتا ہے تعزیت کے لیے دشمن بھی چلا آتا ہے ہائے شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا شہنشاہ پامال ہوئی لاش حسین ابن علی بھائی کی لاش پہ مظلوم بہن رو نہ سکی لاش پہ لہو چشم فلک روتی تھی کلمہ پڑھتے تھے پیم کا اور ہنستے تھے شکی لاش پر جمتی تھی خاک اور یہ دیتی تھی صدا زمن جس کو کفن بھی نہ ملا زمن جس کو کفن بھی نہ ملا ملا پرچم حضرت عباس اٹھانے والے پرچم حضرت عباس اٹھانے والے رہے آباد ازا خان سجانے والے اور سلامت رہنو کو سنانے والے غم سرور میں ہے جو اشک بہانے والے فاطمہ انہیں خلد ملا جس کو کفن ملا ملا جا شاہ جس کو کفن بھی نہ ملا ذکر مولا میں قلم روکنا اپنا محشر ذکر مولا میں قلم روکنا اپنا محشر دے زینب کی نہیں سر پہ ابھی تک چادر پرسہ دیتا رہے اشعار سے شے کا محشر رت تصور میں کہ ہے دشت میں ملاشے سرور لاشے یا تو بھی نہ ملا وہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہن شاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا خوشح شار زمن جس کو کفن بھی نہ ملا خوشح شاہ زمن جس کو کپل